اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اکثر شيء جدلا اور ہم نے اس قرآن میں انسان کے لیے ہر قسم کی مثالیں حال احوال بیان کیے ہیں لیکن انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑے پیدا کرنے والا ہے یا انسان سب سے زیادہ جس چیز میں آگے بڑھا ہوا ہے وہ جھگڑا ہے وما اذ جاءهم الہدا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ او يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قبولہ اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ایمان لانے سے اور رب سے مغفرت مانگنے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر یہی کہ ان کے پاس آ جائے پہلی قوموں کی رسم اور ان کا حال یعنی ان کی جیسی پکڑ یا ان کے پاس آ جائے عذاب رو در رو آنکھوں کے سامنے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب لاؤ اللہ فرماتے ہیں عمان ارسل المرسلین اللہ مبشرین و منظرین ہم جو رسولوں کو بھیجتے ہیں وہ صرف اس لیے تاکہ وہ خوشخبری سنائیں اور وارننگ سنائیں عذاب پہنچانے کے لیے نہیں بھیجتے رسولوں کو ان کا مقصد تو خوشخبری سنانا ہوتا ہے ڈر سنانا ہوتا ہے وارننگ دینا ہوتا ہے ہاں لیکن کافروں کا کام یہ ہے کہ وہ آیاتی کافر لوگ نہ حق طریقے پر جھگڑے نکالتے رہتے ہیں تاکہ ان جھگڑوں کے ذریعہ سے حق بات کو ٹالتے رہیں اور انہوں نے میری باتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو مذاق ٹھہرا لیا سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے سات رکو ہو گئے سورہ کہف کے آٹھواں رکو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کلام میں اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ادھر ادھر پھیر پھیر کر کے طرح طرح کی مثالیں دے دے کر کے سمجھایا دیکھو یہ قیامت کا دن کتنا اچھا اللہ نے سمجھایا مثالیں دے دے کر کے بھئی جیسے پہلے بنایا ویسے دوبارہ بھی بنائیں گے دیکھو پہلے بنایا تھا تو آدم علیہ السلام کو کیسے اچھے انداز میں بنایا ابلیس کو کہا سجدہ کرو نہیں کیا اب تم اسی کو دوستی اپنا دوست بنا رہے ہو اور اسی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہو ذرا سوچو تو صحیح تو اللہ پاک قرآن شریف میں طرح طرح سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وکان ال انسان و اکثر شعین جدلا جھگڑا کرنے میں انسان نمبر ون سب سے آگے نکل جاتا ہے اس سے کوئی بات کہی جائے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حجت نکال دے گا اس میں عورتیں تو بہت عجت کرتی ہیں دماغ چاٹ جاتی ہیں میاں کا دماغ چاٹ جاتی ہیں یہ کیوں نے وہ کیوں نے فنا ارے بھائی تو کرنی جو کہہ رہا ہوں وہ لیکن وہ جھگڑا نکالنے میں آرگیومنٹ کرنے میں حجت بازی کے اندر بہت آگے نکل جاتی ہے تو انسان یہی ایسا کہ حجت بازی بہت کرتا ہے جھگڑے بہت کرتا ہے بعد بعد میں کچھ نہ کچھ چٹکا نکالتا ہے حضور کے زمانے میں بھی مشرق طرح طرح کے اشکال کرتے تھے جب یہ آئے تو جہنم تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن بنو گے فیول بنو گے تو بجائے اس کو ماننے کے مشرق نے کہا اچھا تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے چونکہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ پاک نے پھر اس کا جواب دیا پچیس میں پارے میں ولم مادری بب نسل علاق و سدون وقالوا خير هو ما ضربوه لك جدلا بل هم قوم خصمون یہ جو اشکال انہوں نے کیا ہے صرف جھگڑا نکالنے کے لیے کہا ہے اور یہ تو ہیں ہی جھگڑا لو لوگ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں تو ان کو نہیں ان کی مورتی بنی ہوئی ہوتی ہے پتھر کی وہ کراس کے اوپر سلیب کے اوپر اس کی پوجا کرتے ہیں تو اگر دوزخ میں گئے تو وہ مورتی جائے گی وہ علیہ السلام تو نہیں ہے وہ تو پتھر کا مورتی ہے تمہارے مورتی کی طرح سے وہ تو سلیب ہے وہ سلیب جائے گا لیکن انہوں نے بات میں جھگڑا نکال دیا کیونکہ بات ماننی نہیں تھی تو انسان کا شیوا یہ ہے کہ بات ماننے کے بجائے اس بات میں جھگڑا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے آج بھی بہت سی عیسائیوں کے سامنے دین اسلام قرآن پاک کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے مگر ان کو ماننا نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ میں کیسے اس کو ٹالوں اور اس میں کیا جھگڑا نکالوں پھر وہ جھگڑا نکالتے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی قرآن شریف میں یہ چیزیں منسوخ کیوں ہیں منسوخ نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک کو پہلے سے معلوم نہیں تھا پہلے کیوں یہ حکم دیا پھر اس کو منسوخ کیوں کیا اب ان بیوقوفوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ منسوخ جو ہوتا ہے وہ نسخ خبر میں نہیں ہوتا نسخ حکم امر میں ہوتا ہے دونوں میں فرق سمجھ میں آیا ایک تو میں آپ کو نیوز دوں کہ کل فلاں جگہ شہر میں یہ ہوا تھا اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو حکم دوں کہ بھائی جاؤ میرے لیے پانی لے آؤ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں پھر میں کہوں کہ بھائی دیکھو ایک منٹ بھائی پانی مت لانا پیپسی لانا تو میں نے حکم بدلا تو حکم بدلتا ہے خبر نہیں بدلتی ہے تو مشرقین پہلے بھی کہتے تھے اس قسم کی باتیں آج کل بھی ہمارے یہاں یونیورسٹی میں ایک دفعہ ایک جوان میرے میرے پاس آیا کہ اسلامک اسٹڈیز میں پروفیسر ہے اس نے مجھے یہ منسوخ وہ منسوخ وہ منسوخ کیا اللہ کو پہلے سے پتا نہیں تھا تو میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ پتا ہونے کی بات الگ ہے اور حکم دینے کی بات الگ ہے دیکھو حکیم صاحب ایک نسخہ ایک مدت کے لیے دیتے ہیں ایک ہفتے کے لیے پھر آپ واپس جاتے ہیں تو حکیم صاحب وہ نسخہ بدلتے ہیں تو یہ نسخے ہیں اللہ پاک کسی حکمت سے کچھ ٹائم کے لیے ایک حکم دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب دوسرے حکم پر عمل کرو یہ منسوخ کرنا ہے نسخ ہے اور میں نے کہا کہ تیرا پروفیسر تو ایسی بات بنا رہا ہے جیسے پورا قرآن منسوخ حکام سے بھرا پڑا ہے حالانکہ قرآن میں منسوخ حکام ایک کے دکھ کے انگلی پر گنے جائیں اتنے ہیں کہیں قبلے کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو پھر منسوخ کر کے کہا کہ نہیں اب کعبہ کی طرف کرو تو اس طرح کچھ منسوخ احکام ہیں اللہ نے کچھ مدت کے لیے یہ کہا تھا مصلحت اس میں تھی اس کے بعد کہا مسلحت اس میں ہے تو یہ کام کرو یہ نسخ ہے تو ان کو پتا ہے اس عیسائی پروفیسر کو یہ سب چیز لیکن سامنے والا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو پتا نہیں ہے تو اس کی اس کا مقصد یہ کہ اس کا دماغ چکرا دے اور اس کو دین سے ہٹا دے اس کو اللہ نے کہا وکان ال انسان و اکثر شعین جدلا انسان جھگڑے بہت نکالتا ہے اور اس کو اللہ نے کہا وہ الدین کفرو لدین لیو الحق کافر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باطل میں لوگوں کو پھنسا کر کے حق بات سے ہٹا دیں تاکہ لوگ حق بات کو قبول نہ کریں یہ ہمیشہ آپ یاد رکھنا اخبار میں نیوز میں بہت سی باتیں ایسی آئیں گی کہ حق کو دبانے کے لیے خامخواہ کے آرگیومنٹ ہوں گے وہ نیوز میں وہ اس میں پروگرام ہوتے ہیں ڈسکشن ہوتا ہے سچی بات اور پتہ نہیں آگے کیا کیا اور چیزیں ہوتی ہیں دھماکہ اور پتہ نہیں کیا کیا اور اس میں پھر وہ انٹرویو کو لاتے ہیں تو انٹرویو کرنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو میں چکر کیسے دوں وہ صحیح بات کہہ رہا ہے اس کو پتا بھی ہے لیکن اس کو چکر دے کر کے دوسری طرف گھمانے کی کوشش کرتا ہے یہ ہے جھگڑا بازی اللہ پاک کہہ رہے ہیں انسان بڑا جھگڑالو ہے اس کو ایمان لانے اور مغفرت کی دعا مانگنے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر یہی کہ وہ لوگ کہنے لگے پہلو کی سنت لے آؤ پہلو کی سنت کیا تھی پہلوں کی رسم کہ وہ جب نہیں مانتے تھے تو ان پر عذاب آ جاتا تھا طوفان آ گیا علیہ السلام کی قوم پر ہوا ہوا آ گئی اور سب کو اڑا کر پٹخ کر پھینک دیا قوم ہود میں قوم سمود کو زلزلہ کے ذریعے ہلاک کیا قوم لوت کو پتھراؤ کے ذریعے ہلاک کیا تو کہنے لگے لاؤ ہم پر بھی ایسا عذاب لاؤ انہوں نے مطالبے کیے کہتے تھے سورہ انفال میں اللہ نے کہا وہ قول اللہ بھی عذاب علیم محمد جو دین لائے ہیں یہ برحق ہے تو آگے کیا کہنا چاہیے ہمیں قبول کرنے کی توفیق دو یہ کہنا چاہیے نا لیکن ان کا دماغ کتنا پھرا ہوا ہے کہتے ہیں اگر یہ دین برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برساؤ یا ہم کو دردناک عذاب دے دو تو یہ دماغ جب الٹا چلتا ہے تو پھر آدمی ایسی ہی الٹی باتیں کرتا ہے اس کو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ حالانکہ ان کو پتا ہے حق آ چکا ہے لیکن حق کو قبول کرنے سے اور اللہ کے پاس معافی مانگنے سے کوئی چیز ان کو نہیں روکتی مگر یہی کہ ان کا دماغ پھر گیا اور وہ کہتے ہیں ہم کو تو پہلو جیسا عذاب چاہیے اگر پہلو جیسا عذاب نہیں آتا تو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دو ہم کو عذاب شاید آنکھ کے سامنے عذاب دیکھ لیں تو ہم مان لیں حالانکہ اللہ کا اللہ ایسا نہیں کرتے ہیں اللہ کی عادت ایسی نہیں ہے کہ رسولوں کو عذاب دینے کے لیے بھیجے رسول تو کس لیے آتے ہیں مبشرین و منظرین خوشخبریاں سناتے ہیں گڈ نیوز دیتے ہیں اور وارننگ دیتے ہیں بھائی مان لو نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہوگا اب جو ہے کوئی معجزہ اللہ دکھائیں وہ بات اور ہے لیکن فرمائشی معجزے اور عذاب کے مطالبے اور عذاب پیش کرنا اور جو معجزہ مانگے وہ دکھا دینا یہ رسول کا کام نہیں رسول کا کام تو یہاں بیٹھ کے جیسے ہم قرآن شریف پڑھا رہے ہیں تفسیر پڑھا رہے ہیں سمجھا دینا ہے تفسیر کر دینا ہے دعوت دے دینا ہے تبلیغ کر لینا ہے ماننا نہ ماننا سامنے والوں کا کام ہے لا اکراہ فی الدین دین میں اندر آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے فمن شاف علی امید امن شاف علی اکفر چاہو مانو چاہو مت مانو اس کو اللہ نے کہا آگے اللہ کہتے ہیں ومن ہاں، بالباطل وومن اور تخذ آیاتی کافر لوگ تو میرے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں سب اور جس چیز سے ڈرایا جائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں عذاب آنے والا ہے <laughs> عذاب آئے گا تو دیکھی جائے گی یہ عذاب کی مذاق اڑاتے ہیں تو ہم لوگوں کو کافر کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے ہم لوگوں کو کہا جائے بھائی یہ کام رونگ ہو رہا ہے اس کو صحیح کرو ورنہ عذاب آئے گا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے دیکھی جائے گی عذاب آئے گا تو یہ مذاق ہوگی بلکہ کہنا چاہیے جی بے شک مان لیا اب سے ہم یہ کام نہیں کریں گے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں وہ اسی طرح ٹھیک ہوں گی کہ علماء جو ہیں اٹھ کھڑے ہوں اور فکر کے ساتھ لگن کے ساتھ اپنی قوم کو سدھارنے کی پوری پوری کوشش کریں جہاں جو بیماری نظر آئے ان کو بتائیں کہ یہ بیماری ہے اس کی اصلاح کرو اگر کہیں سود کا رواج ہو گیا ہو تو ان کو بتائیں کہ بھائی سود حرام ہے گناہ کبیرہ ہے ہے سود انتہائی نقصان دہ دنیا میں بھی نقصان دیتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا سبب بنتا ہے ہو سکتا ہے سود خور پر دنیا میں ہی آفت آ پڑے تو سود بند کرو سود لو بھی مت سود دو بھی مت زنا عام ہو جائے لوگوں کو سمجھاؤ زنا کے ذریعہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو پچھلی قوموں میں نہیں تھی حدیث میں ہے جب زینا عام ہو جاتا ہے تو ایسے ایسے امراض آتے ہیں جو پہلوں نے سنے بھی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی مرض ہوگا اب ایڈز کی بیماری ہے ایچ آئی وی اب یہ بیماری پچھلے زمانے میں سنی بھی نہیں تھی لوگوں نے اس میں باڈی میں خون کے جو سیلز ہوتے ہیں سفید اور لال تو وہ سفید لال سیلز مر جاتے ہیں تو پھر بدن کے اندر یہ قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے تو اگر ذرا سا بھی فلو آ گیا کھانسی آ گئی نزلہ آ گیا زکام آ گیا تو بس وہ خطرناک ثابت ہوتا ہے وہ بدن اس فلو کو اس بخار کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور آدمی اس میں ختم ہو جاتا ہے یہ ایچ آئی وی کا بیماری ہے یہ زنا کرنے والوں میں ہے لواطت کرنے والوں میں ہے جو لوگ جو اپنی ایک عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے پر اپنی حاجت پوری کرتے ہیں ان میں یہ بیماری نہیں ہوتی لیکن جو زنا کرتے ہیں لواطت کرتے ہیں ان میں یہ بیماریاں ہوتی ہیں تو اب یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان تو کیوں ہم ایسی حرکت کریں تو جب کوئی بات کہی جائے ائمہ حضرات علماء حضرات ممبر سے کچھ نصیحت کریں تو اس نصیحت کو سنیں دھیان سے اس نصیحت کی مذاق نہ اڑائیں یہ کافر کی عادت ہے کہ جب ان کو کوئی بات کہی جاتی ہے اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے ڈرایا جاتا ہے تو ہیں ہیں ہیں مذاق اڑانے لگتے ہیں اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے ہمارا بھی کچھ مزاج ایسا بن گیا ہے جمعہ کے روز امام صاحب بیان کر رہے ہیں اور پیچھے زور شور سے گپے شپے چلتے ہیں میں نے پیچھے بھی کہا تھا دو تین آدمی کھڑے رکھنے چاہیے جو سب وضو کر کے فارغ ہونے والوں کو مسجد میں بھیجے آپ تین چار ہفتے کے لیے اس کو ٹرائی کرو دو تین والنٹیئر اچھے سے تبلیغ جماعت والے نرم طبیعت والے جو ان کو سمجھائیں بھائی ادھر بیان ہو رہا ہے جاؤ بیان میں بیٹھو دھیان سے بیان سنو دھیان سے خطبہ سنو اگر پوری مسجد میں سناٹا ہوگا تو پھر اس کے اثرات بھی اچھے پڑیں گے تو ورنہ لوگ پیچھے مذاق اڑاتے ہیں جو نہیں پہلے مولوی ہوں گے مذاق اڑائیں گے بعض علماء وہ بیان کرتے ہیں تو اس میں بعض چیزیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں تو پیچھے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اب پیلی بات آئی ہوئی نہیں اب پیلی آوانی سے پھر وہ بات آتی ہے تو ہیں جی وہ میں کہلوں نہیں تو یہ مذاق اڑاتے ہیں بھائی کیا فائدہ اس طرح مذاق اڑانے سے بھائی اللہ کی باتوں کی مذاق نہیں اڑانا ہے اللہ کی بات کی مذاق ہی اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس سے بعض مرتبہ قرآن کا مذاق اڑایا جائے اللہ کا مذاق اڑایا جائے دین کا مذاق اڑایا جائے فوراً آفت آ جاتی ہے اسی وقت آفت آ جاتی ہے کیسے پہلے تو ہم کہتے تھے بجلی کی کڑک پڑتی ہے لیکن یہ دل کا دورہ ہارٹ اٹیک یہ بھی بجلی کی کڑک ہے وہ دل کی رگ کس نے بند کر دی وہ نس بلاک کر دی اللہ نے وہیں گرا ختم تو اللہ کی طرف سے فوراً آفت آ سکتی ہے کھینچ آ گئی گر گیا یہاں سے نکلا اور حادثہ ہو گیا تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اللہ بچائے کسی کی مذاق مت اڑاؤ کسی کی حکارت مت کرو مفتی فاروق صاحب آئے تھے انہوں نے وہ اچانک پکڑ ہو جائے اس پر سنا ہے ظلم کسی پر ظلم نہ کرو فرمایا کہ ایک نئے نویلے شادی ہونے والے دلہا دلہن جا رہے ہیں برسات کا زمانہ تھا کیچڑ تھا ایک بڑے میاں بوڑھے جو ہے چل رہے تھے اب ان کے چپل بچاروں کے وہ دو پٹی والے ہوں گے تو اس سے ذرا چپ چپ وہ پانی کاڈو کیچڑ اڑتا ہے تو وہ ان کے پاس سے گزرے تو ان پر ذرا سا وہ اڑا کچھ کچڑا تو وہ وہ جو دلہن نے کہا ہوں میرے کپڑے گندے کر دیے اس نے تو وہ جو شوہر تھا نیا جوشیلا محبت عشق میں ڈوبا ہوا دلہن کے اس نے اس بڑے میاں کو زور سے ایک گھونسا مارا اور کادو میں گرایا میری بیوی کا کپڑا تو نے یہ کر دیا گندا کر دیا بیچارے کو تکلیف دی گرایا چل دی آگے اپنی دلہن کے ساتھ گئے شاپنگ بازار میں بہت سارا شاپنگ واپنگ کیا ادھر یہ بڑے میاں بیچارے کیچڑ سے اٹھے کپڑے کو ٹھیک ٹھاک کیے مسجد میں آئے ہاؤس پہ آپ اپنا کپڑا شپڑا دھویا صاف کر کے مسجد میں آ کے دو رکعت نماز پڑھی اللہ سے مانگا جو کچھ اشراق پڑھنی چاش پڑھنی ہوگی پڑھ کر کے اشراق پڑھ کے واپس نکلے باہر تو ایک دودھ والا تھا وہ دودھ کی اپنی دکان کھول رہا تھا اس نے ان کو بلایا کہ چاچا اندر آؤ ذرا ایک کپ گرم گرم دودھ پی لو کیوں بھائی تو میں نے یہ منت مانی تھی کہ سب سے پہلے جو بزرگ یہاں سے گزریں گے ان کو پہلا گلاس گرم گرم دودھ پلاؤں گا تو کہا ٹھیک ہے وہ دودھ کا گلاس لے کے بیٹھے کہنے لگے یا اللہ تو بھی بڑا عجیب ہے کبھی مکے کھلاتا ہے کبھی دودھ پلاتا ہے خیر بات تو آئی گئی وہ نئے نویلے کپل گئے شاپنگ بہت سارا کچھ خرید خرید کر کے لے کر کے آئے تو اپنے گھر پہنچے تو کوٹھی میں وہ بڑی سیڑھی اوپر چڑھے شاپنگ وہ لیے ہوئے ہے تو اوپر جب پہنچے پہنچا ہوا ہے لڑکا شاپنگ لے کر تو پتہ نہیں اس کا پیر پھسلا اور وہ شاپنگ کے ساتھ دڑا دڑ گردن پہ گرا گردن پٹک گئی اور جب گردن پٹک جاتی ہے تو آدمی کی روح وہیں نکل جاتی ہے تو دھڑا دڑ شاپنگ کے ساتھ گرا شاپنگ اس کے اوپر گردن پٹکی اور ذرا سی دیر میں تو دم توڑ دیا اور وہ دلہن جو تھی اس کو بھی اس کو بھی شوق لگا وہ بھی وہیں تھا یہ کیا ہے وہ جو بڑے میاں کو گھوسا مارا تھا نا فوراً پکڑا گئی کسی کی مذاق کبھی مت اڑاؤ کسی کو تکلیف مت دو اللہ کہہ رہے ہیں ایک تو انسان کو مذاق اڑانا اس کو تکلیف دینا دوسری اللہ کی مذاق اڑانا اللہ کو تکلیف دینا کافر لوگ میری باتوں کی مذاق اڑاتے ہیں جب ان کو ڈرایا جائے تو اس کی مذاق اڑانے لگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اظلم اس سے بڑا ظلم کرنے والا کون ہوگا بم منزوق کے ربی آیا ربی جس کو اس اس کو کے رب کی باتیں یاد دلائی جائیں لیکن وہ ان سے منہ موڑ لے اور میں نہیں سننے کا وہ اور بھول جائے وہ حرکتیں جو اس کے ہاتھوں نے پچھلی زندگی میں کی ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کیا کرے نمبر ایک تو اس کو جب رب کی باتیں سنائی جائیں تو اسے منہ پھیر لے نصیحت کی جائے تو اعراض کر کے چلا جائے اور منہ پھیر کر بھاگنے لگے اور اس نے جو پیچھے حرکتیں گناہ کیے ہیں شرارتیں کی ہیں ساری شرارتیں بھول جائے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے مجھے اس کی باتیں نہیں سننی ہے اپنے غلطیاں اپنی غلطیاں اور اپنی شرارتوں کو بلا دے وے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا بڑا ظلم کر رہا ہے اپنا نقصان کر رہا ہے اللہ کی باتوں سے اعراض کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کیسے کافروں کے دلوں پر ہم نے بھی جالنا ہم نے بھی ان کافروں کے دلوں پر پردے ڈال دیے غلاف ڈال دیا تاکہ وہ اس کو سمجھے نہیں وفی آزانی وقرا ان کے کانوں میں ڈانٹ گھسا گزاری جب انہوں نے اپنی استعداد ختم کر دی تو پھر اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے ختم کر دو دیکھو اگر کوئی آدمی اپنے کان میں غلط سلط دوائیاں ڈالے شیشہ ڈالے اور بہرا کر دے اپنی آنکھ میں لوہے کی گرم سلائی ڈالے اور اپنے آپ کو اندھا کر دے تو اس کو کیا کہیں گے اس نے اپنا نقصان کیا جب وہ خود اپنا نقصان کرے گا تو اللہ تو اس کو سٹاپ کرنے والے ہیں نہیں بس اسی طرح سے انہوں نے کفر کر کے شرک کر کے اپنی آنکھوں کو اندھا کر دیا اپنے کانوں میں بہرا کر دیا اللہ نے بھی ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور کان میں ہم ڈانٹ گزا دیے اللہ پاک نے دوسری جگہ کہا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی کیوں بے کفرہم کفر کی وجہ سے مہر لگا دی جب بار بار آدمی ایک بات کا انکار کرتا رہے انکار کرتا رہے تو سامنے والا بھی فیڈ اپ ہو جاتا ہے اللہ بھی ان سے فیڈ اپ ہو گئے کہ بس بہت ہو گئی اب تو اب تو چھوڑو اب ان کی آنکھ پہ پردے ان کے کان میں وہ ڈانٹ اور ان کے قلب جو ہے دلوں کے اوپر بھی غشاوا اور اللہ پاک نے پردہ ڈھانک دیا اب ان کو حق نہیں سوچتا ہے اور یہ اپنے گناہ میں کفر میں شرک میں شرارتوں میں گنڈا گردی میں دوسروں کو بہکانے میں بچلانے میں پھسلانے میں ورگلانے میں آگے آگے جا رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کود رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے اخبارات کے ذریعے سے بہکائے جا رہے ہیں لوگوں کو یہی حالت چلتی رہے گی مسلمانوں تم چوکنا رہنا ان کی شرارتوں سے اب یہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ان تدم تدو فلئی ابدا ایسے لوگوں کو اگر آپ ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو یہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا حال ہی ایسا ہو گیا ہے چھوڑو اب ان کو فرمایا غورب کلغفور ضرور رحما کوئی کہے بھائی اللہ ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتے ان کافروں کی فوراً پکڑ ہونی چاہیے کوئی شریف اللہ کے خلاف کوئی بات بولے کفر شرک کی میڈیا میں کوئی بات اٹھائے فوراً اس پر عذاب آنا چاہیے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں وربوک الغفور رز الرحمٰ پرور بہت معاف کرنے والے ہیں مہربانی والے ہیں العذاب اگر ہر آدمی کی پکڑ کرنے لگے اس کے گناہ پر تو بہت جلدی سب پر عذاب آ جائے پھر تو کوئی بچے گا ہی نہیں ساری دنیا ہی نہیں بچے گی کیونکہ ہر کافر کا فوراً عذاب آ جائے تو ہر کافر مرتا جائے گا تو دنیا پھر وہی ختم ہو جائے گی تو اللہ نے فرمایا اگر پکڑ کرنے لگے سب کو ان کی ہر ہر حرکت کے اوپر تو بہت جلدی عذاب ان پر بھیج دیں نہیں بل موعد نہیں یجید من نہیں مئ بلکہ ان کے لیے ایک فکس ٹائم ہے وہ اس سے ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے وہ ٹائم ان کا فکس کون سا ہے موت جب ان کا ان کی موت آنے والی ہے اس کے بعد ان کی خیر بگڑ جائے گی تو ہر آدمی کا ٹائم فکس ہے وقت سے پہلے اللہ کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے اگر عذاب کا نمونہ دیکھنا ہی ہے آپ کو تو پھر دیکھ لو وم لما ظلم وہ ظالم بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا وہ جالنا علی کی اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک فکس ٹائم رکھا تھا جب وہ ٹائم آیا تب ان پر عذاب آیا وہ استیاں تمہارے سامنے ہیں قوم لوت کی بستی وہاں سے یہ لوگ تجارت میں گزرا کرتے تھے آج بھی ریڈ سی کے اوپر وہاں کالا کالا پانی ہے زمین بھی کالی ہے پتہ لگتا ہے کہ یہاں عذاب آیا ہوا ہے اور قوم الٹ دی گئی تھی تو یہ آبادیاں قوم سمود اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں منازل سمود یہ دیکھ لو کہ ان پر عذاب آیا تھا عذاب ابھی بھی آ سکتا ہے اللہ کے پاس عذاب ہے دے سکتے ہیں لیکن اللہ دیتے نہیں ہیں اللہ مہلت دیتے ہیں دیتے مہلت دیتے ہیں مہلت دیتے ہیں جب سر سے پانی اتر جاتا ہے پھر تھوڑا سا چمکارا دکھا دیتے ہیں کبھی کوئی زلزلہ آ گیا کبھی کہیں کوئی طوفان آ گیا کبھی کوئی آفت مصیبت آ گئی دیکھو کل رات کتنی زور کی بارش ہوئی ہے جی اور میں تو کل دوپہر سٹ پونڈ گیا تھا ٹنکا لیا گیا تھا اس طرف تو بڑی زور کی بارش تھی تو ہمارے ڈرائیور صاحب کھیروٹ تھے کہنے لگے یہ سب کھیتیاں گئی یہ تویر اور جوار اور کپاس یہ سب خراب ہو گیا اب یہ کسی کام کا نہیں رہے گا دیکھو اللہ پاک نے بے موسم بارش برسا دی یہ کیا ہے اللہ پاک کبھی کبھی اپنا چمکارا دکھا دیتے ہیں ہر وقت ایسا نہیں کرتے اللہ پاک جن کا نقصان ہوا ہو بیچاروں کے لیے کوئی اچھی تلافی کر دے لیکن یہ کہ ہے اللہ موجود ہیں اللہ کو بھولنا نہیں ہے ہم اللہ کہتے ہیں کہ وہ آبادیاں بستیاں عذاب آئے تھے ان کے اوپر دیکھ لو ان کو اس سے عبرت پکڑو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے ہر وقت اللہ فوراً فوراً عذاب اتارا نہیں کرتے ہیں یہاں تک یہ بات پوری ہوئی یہ سمجھیے کہ جو اللہ نے کہی آگے اللہ پاک حضرت موسا اور خزیر علیہ السلام کا قصہ ہم کو سنا رہے ہیں یہ کیوں سنا رہے ہیں پیچھے دو قصے اللہ نے کو سنا دیے ایک اصحاب کہف کا سنایا اور ایک وزیر رجول نے وہ دو باغ والا جو تھا مالک بڑا ملینئر کروڑ پٹی تو اس کروڑ پٹی کا قصہ سنایا تھا اور پھر اس کے ضمن میں دنیاوی زندگانی کی مثال سمجھائی تھی آخرت کی یاد دہانی کرائی انسان کا جھگڑالو ہونا بہت جھگڑے کرنا یہ مضمون یہاں پر سمجھایا کچھ وارننگ اللہ نے سنائی اب آگے تیسرا قصہ سنا رہے ہیں حضرت موسا اور خزیر علیہ السلام کا یہ قصہ کیوں سنا رہے ہیں شاید اس لیے سنا رہے ہیں کہ مکہ کے مشرکوں نے حضور سے کیا پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب تھا بتاؤ تو اللہ پاک یہ سنا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اصحاب کہف کے قصے سے تم حضور کے علم اور نالج کو ٹیسٹ کرتے ہو اور اللہ کے نالج کا امتحان لیتے ہو اللہ کی نالج تو بہت بڑی ہوئی ہے دیکھو علم کے لیے حضرت موسا علیہ السلام جیسے پیغمبر کو ہم نے حضیر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا کیوں بھیجا تھا وہاں پر ان کو ذرا سا ایسا احساس ہوا تھا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے تو اس پر اللہ نے ان کی تمبی کی اصلاح کی قصہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ حضرت موسا علا نبی علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر اسپیچ دے رہے تھے بڑی زبردست اسپیچ دی بڑا اور موسا علیہ السلام جیسا پیغمبر خطیب بلیغ فصیح اور بہت زیادہ صاحب علم تو اس کا اثر پڑتا ہے پورے مجمع پر تو مجمع اش اش کرنے لگا ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت موسا علیہ السلام ایک بات بتائیے اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے موسا علیہ السلام نے کہا میں اس لیے کہ موسا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھی اور پیغمبر سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں تو انہوں نے جو جواب دیا وہ صحیح جواب دیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا میں ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے تورات دی ہے اللہ میرے دل میں علم کا الہام کرتے ہیں لیکن اس جواب سے بہتر جواب ایک اور تھا اس سے بہتر جواب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے بھائی سب سے زیادہ علم تو اللہ کے پاس ہے سب سے بڑے علم والے کون ہیں اللہ ہیں ایسا سوال تمہیں نہیں پوچھنا چاہیے اب موسا علیہ السلام کو افضل جواب چھوڑ کر کے مفضول جواب کی طرف ذہن دیا اس پر اللہ نے ان کی تمبی کی اللہ نے کہا اے موسا یہ تم نے کیا کہہ دیا ہاں بلا ایک اور بندہ ہے ہمارا اس کو میں نے تم سے زیادہ علم دیا ہے موسا علیہ السلام کو فوراً تنبو ہوا چونکہ پروردگار سوری مائی مسٹیک میں نے غلط جواب دے دیا وہ بندہ ہے کون ذرا مجھے بتائیے میں ان کی خدمت میں جاؤں اور میں بھی کچھ ان سے استفادہ کروں اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میرا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرائن پر ہے جہاں دو سمندر جوائن ہوتے ہیں کمبائن ہوتے ہیں ایک طرف سے پسیفک اوشن دوسری طرف سے اٹلانٹک اوشن دونوں آ کر کے جوائن ہوتے ہیں ایک کا پانی یوں چل رہا ہے دوسرے کا پانی یوں چل رہا ہے دونوں ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں ہیں مکس نہیں ہوتے ہیں اس جگہ تم کو ملے گا یہ موسا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب وہ تو بہت بڑی جگہ ہے اور پھیلی ہوئی ہے کئی میلوں کے اوپر تو اب اس میں کوئی خاص مجھے نشانی بتائیے اللہ پاک نے کہا چلو میں تم کو ایک خاص نشانی دیتا ہوں اپنے ساتھ ایک مچھلی تیل میں تلی ہوئی بھنی ہوئی فرسٹ کلاس کھانے پینے کے لیے ریڈی لے لو جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے پانی میں چلی جائے وہ جگہ اس کے ملنے کی ہے وہاں تم اس کا انتظار کرنا وہاں آ کر کے وہ ملیں گے تم کو موسا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بنی اسرائیل کو کہا تم لوگ یہاں رہو ہارون علیہ السلام کو کہا تم ان کی نگرانی کرو اور اپنے ساتھ اپنے خادم یوشا بن نون کو لے لیا چلو میرے ساتھ چلتے رہے چلتے چلتے چلتے اس جگہ پہنچے اب مجمع البحرین پھیلی ہوئی جگہ ہے موسا علیہ السلام تھکے ماندے لیٹ گئے یوشا بھی نون بھی لیٹنے کی کوشش کر رہے تھے نیند آ نہیں رہی تھی جاگ رہے تھے اتنے میں دیکھا کہ وہ مچھلی جس جگہ انہوں نے رکھی تھی پتھر کے اوپر تو وہاں کچھ پانی کا چشمہ بہ رہا تھا تو اس پانی کے چند قطرے اس مچھلی پہ گرے اور مچھلی ایک دم زندہ ہو گئی زندہ ہو کر اچھلنے لگی اور اچھل کر کے کود کر سمندر میں اس نے چھلانگ ماری اور چھلانگ ماری تو عجیب وہ پانی میں جہاں گھسی تو گول گول سرکل بن گئی جیسے کوئی سوراخ اور ٹنل بن گیا اور وہ اس میں گھومتی ہوئی پھر اندر چلی گئی یوشا بین یہ سب دیکھا تو حیران ہو گئے اب ان کو وہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں بتائی تھی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو وہاں جانا ہے یہ ان کے لیے تو ایک معجزہ تھا ایک عجیب چیز تھی مگر وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سے معجزہ دیکھتے ہی رہتے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو موسا علیہ السلام جاگیں گے تو میں بتاؤں گا لیکن موسیٰ علیہ السلام سوئے رہے ان کے بھی آنکھ لگ گئی سو گئے اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے ان کو بھی جگایا چلو بھائی آگے چلنا ہے تو جلدی جلدی سامان پیک کیا چل دیے اب وہ مچھلی والا قضیہ بھول گئے چلتے چلتے چلتے پورا دن بقیہ چلتے رہے رات بھی چلتے رہے دوسرے دن صبح کو ایک جگہ جا کے ٹھہرے تو علیہ السلام نے کہا بھائی بھوک لگی ہے ذرا کھانا لاؤ انہوں نے کہا وہ حضرت وہ کھانے کی مچھلی تو وہاں گئی انہوں نے کہا کیا کہ وہ تو زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تھی فرمایا او ہو وہی تو جگہ تھی ان کی میٹنگ کی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پر وہ ملیں گے وہاں انتظار کرنا ان کا انہوں نے کہا سوری معاف کرنا شیطان شیتان نے بلا دیا تھا مجھ کو ڈر لگا کہ علیہ السلام چپٹ مکہ نہ لگا دیں شیطان نے بلا دیا تھا چلو کوئی حرج نہیں چلو واپس واپس چلے چلتے چلتے چلتے اپنے نشانات قدم ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آئے اب وہ جو اس جگہ جہاں وہ ٹھہرے تھے جہاں وہ مچھلی غائب ہوئی تھی وہاں دیکھا تو ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک چادر تانے ہوئے چادر میں اپنا منہ چھپائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں موسا علیہ السلام نے قریب آ کر سلام کیا السلام علیکم انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام اور انا السلام ارے یہاں کون سلام کرنے والا آ گیا یہاں تو لوگ سلام نہیں کرتے موسا علیہ السلام نے کہا جی میں موسا ہوں انہوں نے پوچھا کون سے موسا بنی اسرائیل والے موسا کے کوئی اور موسا جواب دیا جی بنی اسرائیل والا موسا ہوں اچھا جی کیسے آنا ہوا بس میں جی چاہتا ہوں کچھ دن آپ کی صحبت میں رہوں تاکہ آپ سے کچھ علم حاصل کروں انہوں نے کہا کہ موسا تیرا علم جدا ہے میرا علم جدا ہے تو میرے ساتھ رہے گا اور مجھے کچھ کام کرتے ہوئے دیکھے گا تو صبر نہیں کر سکے گا تیری میری بننے کی نہیں موسا علیہ السلام نے کہا کہ ستجیدنی انشاءاللہ ان شاء اللہ آپ فکر نہ کیجیے ان شاء اللہ میں صبر کروں گا بلا آصرکھ امرا آپ کا کوئی حکم میں نہیں توڑوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہو میرے ساتھ اب جو ہے انہوں نے جو کچھ کھانا وانا ہوگا کھایا اپنے ساتھ کچھ تھوڑا بہت اس کے بعد چل دیے دریا کے کنارے چلتے چلتے ان کو کرنا تھا دوسری طرف تو ایک کشتی نظر آئی انہوں نے یوں کر کے ہاتھ کیا وہ کشتی جو چل رہی تھی وہ تمہارے رکشوں کی طرح ٹیکسی چل رہی تھی پیسنجر کو ادھر سے لیتے ادھر وہ ان کا گزارا تھا تو وہ کشتی کو قریب لائے حضرت خضیر علیہ السلام موسا علیہ السلام اور یوشا بن نون کو انہوں نے بٹھا لیا اور بٹھایا بھی فری میں اس لیے کہ وہ خضیر علیہ السلام کو پہچانتے تھے انہوں نے کہا تو بزرگ لوگ ہیں ان سے کیا کرایہ لینا ہم کو کرایہ نہیں چاہیے رکشوں والوں کو بھی کبھی کبھی بزرگوں کو فری میں بٹھانا چاہیے ہر شخص سے پیسہ نہیں لینا چاہیے بعض بزرگوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے ان کی دعائیں لینی چاہیے ان کی دعاؤں سے فائدہ ہوگا وہ دس روپے سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ان کی دعا سے فائدہ ہوگا تو انہوں نے فری میں بٹھا لیا کہ حضرت تشریف لے آئیے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے بیٹھ گئی کشتی میں کشتی چلنے لگی لیکن تھوڑی سی چلی تھی کہ حضرت خزیر علیہ السلام نے کوئی کلاڑا لیا کچھ لیا اور سامنے سے اس کی لکڑی کٹ کٹ کٹ کاٹنی شروع کر دی توڑنی شروع کر دی موسا علیہ السلام سے رہا نہ گیا یہ کیا انہوں نے فری میں بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑنا شروع کر دیا آپ کو وہ رکشا والا فری میں بٹھایا اور آپ اس رکشوں کو توڑنا شروع کر دیں اور کشتی والے تو بڑے صبر والے تھے وہ کچھ نہیں بولے وہ جانتے تھے خزیر علیہ السلام کو وہ خاموش رہے موسا علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے تیش میں آگے حضرت خزیر علیہ السلام نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا سوری معاف کرنا غلطی ہو گئی آگے چلے کشتی والوں نے ان کو کسی جگہ اتار دیا تو آگے چلتے چلتے ایک آبادی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے خزیر علیہ السلام نے دیکھا ان بچوں میں ایک بچہ اس کے پاس گئے اس کو پکڑا پکڑ کے ایک طرف لائے اور اس کی گردن دبائی مار دیا اس کو اے بابا اب کے جو موسا السلام تو بالکل ہی جوش میں آ گئے رہا نہیں گیا یہ کیا کیا قتل تھا نفس نفس لقت جی تشین نکرا آپ نے خام کا بلا وجہ یہ بچے کو مار دیا بڑی بیجا حرکت کی آپ نے تو فرمایا دیکھو میں نے تم کو کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے المک اللہ کہیں کلندستی ہے مائی صبر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بابا اب کے بعد میں کوئی اشکال کروں گا سوال کروں گا تو آپ مجھے بگا دینا میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چل دیے آگے چلتے چلتے ایک آبادی میں پہنچے وہاں والوں سے کہا کہ ذرا ہم لوگ مسافر ہیں غریب ہیں کچھ کھلاؤ ہم کو مگر وہ لوگ تھے بڑے کنجوس مکھی جوس انہوں نے کہا جاؤ کچھ کھانا وانا نہیں ملے گا ارے بھائی کچھ تو مہمانی کرو نہ نہیں ملے گا جاؤ آگے کسی اور گاؤں میں جا کے کھا لینا کہا ٹھیک ہے بیچارے بگائے ہوئے وہاں سے نکلنے لگے تو ایک جگہ کسی کا گھر تھا اس کی دیوار یوں کر کے جھکی ہوئی تھی تو خزیر علیہ السلام اس دیوار کے پاس گئے اور اس کو ٹیکا دیا اس کو سیدھا کیا پھر اس کو کچھ اینٹ ویٹ لا کر سیمنٹ ویمنٹ کچھ لا کر کے اس کی اصلاح شروع کر دی ٹھیک ٹھاک شروع کر دیا اس کا موسا علیہ السلام یہ دیکھنے لگے کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ نے جو محنت مزدوری کی اس کے آپ پیسے بھی تو لے سکتے تھے آپ دو چار پیسے لیتے تو اس پیسے سے ہم کچھ سموسے پکوڑے خرید لیتے کچھ کھا لیتے چائے پی لیتے بسکٹ کھا لیتے آپ نے فری میں یہ دیوار ایسے کنجوز لوگوں کے ساتھ فری میں آپ نے ان کی دیوار صحیح کر دی مزدوری لے لیتے تو بہتر ہوتا فرمایا بس ختم تو تیرے رستے میں اپنے رستے ہمارا نبھاؤ نہیں ہونے کا اب چلو میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سارے کام کیوں کیے فرمایا دیکھو جو پہلا کام جو کیا تھا کشتی توڑنے کا بات یہ تھی کہ یہ لوگ اس کشتی کے ذریعہ اپنا گزر اوقات کرتے تھے یہ ان کی ٹیکسی تھی اور کشتی جدھر جا رہی تھی تو تم نے دیکھا تھا دریا کنارے وہ بادشاہ کھڑا تھا اپنے سولجر فوجیوں کے ساتھ اور جو کوئی اچھی کشتی وہاں سے گزرتی تو کشتی والوں کو مار بگا کر اس پر قبضہ کر لیتا اور اس کشتی کو اپنے لیے ٹیکسی کے طور پر یوز کرتا پیسے بنانے کے لیے اگر یہ کشتی ویسی سلامت رہتی تو بادشاہ ان کی کشتی پر قبضہ کر لیتا اور پھر ان کا گزر اوقات چلا جاتا تو میں نے کشتی خراب کر دی بگاڑ دی تاکہ بادشاہ سوچے کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو ان کو جانے دے یہ آگے جا کے اس کو واپس ٹھیک کر لیں اور ان کا گزارا جو ہے گزر اوقات اور ان کی معیشت جو ہے چالو رہے وہ بچہ جو تھا وہ میں نے قتل نہیں کیا تھا اللہ کی طرف سے حکم تھا خضیر علیہ السلام کی مثال ایسی تھی جیسے فرشتے ملک الموت فرشتے تکوینی کام کرتے ہیں تکوین ایک ہوتی ہے تشریح دوسری ہوتی ہے تکوین موسا علیہ السلام صاحب شریعت ہیں اور خزیر علیہ السلام صاحب تکوینیات ہیں ان کا کام وہ ہے جو فرشتوں والا کام ہے اللہ پاک نے ان سے کہا خزیر وہ جو بچہ ہے نا وہ چھوٹا ہی مر جائے تو بہتر اگر یہ بڑا ہوا بڑا شریر نافرمان ہوگا اور اس کے ماں باپ سے بھی شرارت حتیٰ کہ کفر کروائے گا اور اس کے ماں باپ بہت نرم طبیعت کے ہیں تو یہ بھی کفر کر بیٹھے گا اس کو بھی ختم کر دو اور اس بچے کے بدلے ہم اس کے ماں باپ کو ایک لڑکی دیں گے وہ لڑکی اس لڑکے سے اچھی ہوگی چنانچہ وہ بچہ تو مر گیا اللہ پاک نے اس کے ماں باپ کو اس کے بدلے ایک لڑکی دی اس لڑکی کے پیٹ سے سات پیغمبر پیدا ہوئے تو ماں باپ کے لیے اس لڑکے کی بجائے وہ لڑکی ہی اچھی ہوئی معلوم ہوا کسی کے ہاں بچپن میں کوئی چھوٹا بچہ مر جائے تو بہت زیادہ ہائی واویلا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی موت کی حکمت ہم کو معلوم نہیں ہے کیا حکمت ہے اس کے پیچھے ہمیں کیا پتا تو یہاں پر فرشتہ آ کر کے اگر اس کی روح قبض کرتا تو اس طرح خزیر علیہ السلام نے خود اس کی روح قبض کر لی اور وہ جو دیوار والا قضیہ تھا اصل میں وہ گاؤں والوں کا مزاج تو آپ نے دیکھ لیا تھا نا بڑے کنجوس تھے نا لالچی تھے گریڈی تھے پیسوں کے لالچی تھے وہ جو دیوار تھی اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دبا ہوا تھا اور اس کے مالک وہ گھر یتیم بچوں کا تھا دو یتیم بچوں کا ان کا باپ نیک تھا وہ مر گیا تھا اس نے اس کے نیچے خزانہ چھپایا تھا کہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو اس خزانے کو نکال کر استعمال کریں گے اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ برامد ہو جاتا نکل آتا تو یہ کنجوس قوم اس خزانے پہ قبضہ کر لیتی اور یتیم بچے محروم ہو جاتے تو میں نے وہ دیوار صحیح کر دی سدھار دی تاکہ کچھ سال اور کھڑی رہے اتنے میں یہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں پھر وہ دیوار گرے تو وہ خود اس خزانے کو نکال کر کے استعمال کر سکے یہ اللہ کے حکم سے یہ تینوں کام ہوئے تھے میں نے اپنے طور پر نہیں کیے تھے اس دوران جب وہ کشتی میں جا رہے تھے تو ایک بار عجیب سی ہوئی وہ بیٹھے ہوئے تھے کشتی میں ایک چڑیا آئی اور اس نے پانی میں یوں کر کے چونچ ماری اور ایک قطرہ پانی کا لیا تو خضیر علیہ السلام نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ اے موسا میرے علم اور تمہارے علم کی نسبت اللہ کے علم کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے اس چڑیا کے ایک قطرے پانی کی نسبت اس دریا کے ساتھ ہمارا علم تو یہ قطرہ پانی کا اور اللہ کا علم یہ دریا اس میں یہودیوں کو بھی کہا جا رہا ہے اشارہ کہ دیکھو موسا تمہارے پیغمبر ہیں اور موسا علیہ السلام علم تلاش کرنے کے لیے وہاں گئے تھے تم کو بھی علم تلاش کرنے کے لیے میرے نبی کے پاس آنا چاہیے اور تم جو ہے ایسے سوالات کرتے ہو میرے نبی کا علم چیک کرنے کے لیے اللہ کا علم چیک کرنے کے لیے تمہارا علم کیا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی گیا اتنا بھی نہیں ہے تمہارے پاس علم کیا تم مجھے اور میرے نبی کا امتحان لیتے ہو تو یہ اس لیے اللہ پاک نے یہ قصہ یہاں پر ہم کو سنایا آگے اس کی آیت کا ترجمہ اور ڈیٹیل یہ ہم کل بیان کر دیں گے بہت اچھا جی ٹائم بہت ہو گیا ہے معلوم ہوا کا پوری نہیں ہوگی دیکھ لیجیے اگر پوری کرنی ہے تو بعد بھی ایک مجلس کرنا پڑے گا کر لیں گے بعد مجلس تو عشاب پھر اس کے ترجمہ مطلب کر لیں گے تاکہ پھر وہ سلول الکانزل کرنے تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد آگے پھر سورت پوری ہو جائے انشاءاللہ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اس کو دل میں بٹھائے عمل کی توفیق دے ان لا الا الحمد الشكر اللهم صل اللہ سيدنا محمد وسلم یا ارحم امین معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے پوری امت پر رحم کر دیجئے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے ہر خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے ہر شر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 வள்ளி ஈஸ்வரம்